پھر سورہ آل عمران آیا نمبر ون سے لے کے ٹین تک ایک سے لے کے دس آیات تک سورہ آل عمران کی آپ نے پڑھنی ہے ایک بار بھلے ہی پڑھ لیں لیکن پڑھیں یہاں پر میں نے وہ بھی رکھ دی ہے کیونکہ یہی آیات لے کے جو آتھینٹک راکھی جو ہے وہ یہی آیت لے کے رکیا کرتے ہیں تو خود کرے یا پھر خود رشتے دار جو کریں گے نا خاص طر سے ماں اگر کرتی ہے کسی بچے اپنے بچے کے اوپر تو وہ اور اثر کرے گا کیونکہ وہ اس کے دل میں ایک شدت ہوگی نا جو جس پیار سے وہ کرے گی جس ہے نی یعنی اس کے اندر جو یہ ہوتا ہے نا ماں کا پیار یا ماں کے احساسات وہ کسی راکی میں نہیں آ سکتے تو کوشش کرے جو بھی اپنے رشتے دار اپنے ہی ہیں وہ بھائی بہن کیوں نہ ہو وہ اپنے خود ماں باپ کیوں نہ ہو خود بچے کیوں نہ ہو تو ان پہ یہ رکیہ ضرور کریں ایک سے لے کے دس آئے تک یہ بھی پڑھنا ہے جب آپ کو عادت ہو جائے گی تو آپ کا ٹائم بھی اتنا نہیں لگے گا شروعات میں ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے لیکن پھر بھی مجبوراً یہ پڑھنا ہے اب دیکھیں کچھ کچھ لوگ علاج کے لیے کہاں کہاں جاتے ممبئی سے دلی جا رہے یا دلی سے کہیں اور جا رہے ہیں ہاں؟ تو اتنا ٹائم پاس کرنے سے اچھا ہم خود کیوں نہیں پڑھتے خود پڑھے انشاءاللہ اللہ اثر کرے گا پھر اس کے بعد سورہ علی عمران آئے نمبر ون نائنٹی سے لے کے ون نائنٹی ون تک یہ بھی پڑھنا ہے آپ نے یہ تو بہت سارے رکیا کے کتابوں میں آپ کو ملے گا ہی ملے گا پھر سورہ انسا آئے نمبر ففٹی سکس اس میں بھی دیکھیں جو آیت آئی ہوئی ہے وہ بھی عذاب کی آیت آئی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس آیت کی وجہ سے آپ کو اگر اثر ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اس آیت کی وجہ سے لیکن پھر بھی کسی بھی طرح آپ نے پورا کرنا ہے اور ہو سکتا ہے جو رکیا کر رہے ہیں وہ جب پڑھنا شروع کرے تو جو مریض ہے وہ زور سے چیخنا شروع کر دے گا یا کر دے گی تو بھی رکنا نہیں ہے پڑھتے رہنا ہے اس کو کچھ نہیں سنا وہ آپ کو کیا کرتا ہے یا کرتی ہیں آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کوئی اسٹوری سنا دے گی یعنی وہ جو جن ہوگا وہ کوئی نہ کوئی اسٹوری سنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ آپ چپ بیٹھے آپ آیات نہیں پڑھے اور جھوٹی جھوٹی باتیں بتانا شروع کرتا ہے جیسے فار ایگزامپل پتا ہے تمہارے ننن نے کیا کیا تھا اور تمہارے ساس نے کیا کیا تھا مجھے ایسا بولی اس نے ہی جادو کیا ہے اس نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے وہ جھوٹا ہے یاد رکھے کچھ نے کسی نہیں کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے ویسے بھی اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا وہ صرف رشتے توڑنا جانتا ہے رشتے جوڑنے سے وہ آپ کو روک دے گا اسی لیے دیکھیں جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں جہاں پر فوتگی ہوتی ہے نا جہاں میت گھر ہوتا ہے وہاں مت جاؤ پھر جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں مت جاؤ کیوں کیونکہ وہاں رشتے دار آئے ہوئے ہوں گے تو وہ چاہتا ہے جو عامل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے کٹ کے رہیں لوگوں سے جب کٹیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوں گی اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے نا لیکن وہ توڑنے کے لیے دیکھتا ہے تو یہ اس کی چال ہوتی ہے یاد تو یہ والی آیت آپ آیت آپ نے پڑھنی ہے سوریہ آئے نمبر اور سمجھ کے پڑھیں گی تو اور فائدہ ہوگا پھر سوریہ آئے نمبر سیونٹی ٹو سے لے کے سیونٹی فور تک تو یہ آپ نے پڑھنی ہے ایک عادت ڈال دیں اب دیکھیں یہ جب آیت پڑھیں گی نا خاص طور سے اگر وہ جن کرسچن ہے تو اس کے لیے یہ دعویٰ ہو جائے گا یہ دعویٰ کا کام کرتا ہے کیونکہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے تو یہ بھی بہترین ہے کہ آپ سورہ آئے نمبر سے سے تک کیونکہ پتہ نہیں کون جن نے پکڑا ہوا ہے اب ایک ہمارے گاؤں میں کسی کو جن نے پکڑا تھا وہ اسپینش بول رہی تھی حالانکہ اس نے کبھی اسپینش سیکھی بھی نہیں لیکن اسپینش میں بات کر رہی تھی تو وہ پتہ نہیں وہ کون سے مذہب کا تھا لیکن بیٹر ہے کہ ہم سارے کے سارے جو بھی ہیں ہر مذہب والوں کے لیے ایک دعویٰ ہو جائے ہر مذہب کے جن کے لیے تو یہ ہم نے سب رکھا ہوا ہے اس کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر ایک کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پھر سورہ العراف آئے نمبر 54 سے لے کے 56 تک یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ العراف آیا نمبر ون سیونٹین سے لے کے ون ٹوینٹی ٹو تک یہ بھی بہت ہی بہترین ہے کس کے لیے جادو کے لیے یعنی جس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا پھر سورہ توبہ آئے ٹوینٹی نائن اس کو بھی آپ پڑھیں حزبی اللہ الہ الا ہوا علیہ توکل تو ہوا رب العرش العظیم حدیث آئی ہوئی نا کہ اس کو سات بار پڑھے تو وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اسی لیے میں نے وہ حدیث نہیں لکھی بلکہ اس آیت کو ہی میں نے لے لیا کیونکہ اس سے فائدہ پہنچے سبھی کو تو وہ جو حدیث ہے وہ ضعیف حدیث میں آتی ہے تو وہ میں نے حدیث میں نہیں لی بلکہ یہ میں نے قرآن کے پارٹ میں ہی رکھ دی تو یہ والی بھی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی بہترین آیت ہے اثر جن کے اوپر ہے ان کے لیے تو وہ بھی پڑھیں آپ پھر سورہ یونس آیات نمبر سیونٹی سیون سے لے کے ایٹی ٹو تک اس میں بھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس میں جادو کے بارے میں آتا ہے تو یہ بھی جادو جس کے اوپر ہوا ہے اس کے لیے بہت ہی مفید ہے تو یہ والی جو آیتیں ہیں اپنی روز پڑھنی ہے پھر علیہ السلام آئے نمبر ایٹی ٹو اس میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ قرآن جو ہے نازل کیا ہے اس میں شفا ہے اس میں رحمت ہے کس کے لیے مومنوں کے لیے لیکن نہیں زیادہ کرتا ہے ظالموں کو مگر خسارہ یعنی خسارے میں زیادہ رہتے ہیں جو ظالم ہیں تو فائدہ کس کو ہوگا مومنوں کو فائدہ ہوگا قرآن سے تو یہ والی بھی آیت آپ پڑھیں اس کے بعد سورہ توحہ آیت نمبر سکسٹی سیون سے لے کے سیونٹی تک یہ بھی جادو وغیرہ کے لیے بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس میں پھر سے وہ ساحر وغیرہ کا ذکر ہے جادوگر کا تو یہ والی بھی بہت ہی بہترین آیت ہے تو ان آیات کو بھی پڑھیں اچھا یہ جو سوریا آیا نمبر ایٹی سیون آئی ہوئی ہے اس کو کثرت سے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت الظالمین کیوں اس کو کثرت سے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ میں ظالم ہوں میں ہم اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے اور پتہ ہے جو عامل ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہیں یہ والی دعا بالکل بھی زیادہ نہیں پڑے کیوں کیونکہ یہ اثر کرتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تمہارے بدن میں پوڑیاں آ جائے گی تم کو زیادہ گرم پڑ جائے گا ایسا بولتے کیوں کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل آئے تھے تو اس آیت کو آپ کثرت سے پڑھیں دیکھیں یہ جو آیت ہے وہ نبی نے پڑھی تھی نا جب مچھلی کے پیٹ میں تھے یونس صلی اللہ انہوں نے پڑھی تھی ان کو اس مصیبت سے نکالا گیا انہیں سمندر کے اندھیرے کے اندر مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا تین اندھیروں میں تھے رات کا اندھیرا مچھلی کا اندھیرا پانی کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا ان اندھیروں سے اللہ نے نکالا یہ زیادہ پڑھ کے اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ دعا نہیں کرتے نا یہ والی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے جب بھی تکلیف میں ہو تو یہ پڑھے کیونکہ ہم ویسے بھی گنہ گار ہیں نا تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بہت زیادہ پڑھنی ہے اچھا یہ والی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی خاص طر سے جس کے پیر میں چب رہے اور خاص طر سے عورتوں کے جو ہے نا وہ سینے میں چباتا ہے وہ سوئیاں شیطان جو ہوتا ہے سینے میں دیکھیں کبھی کبھی چبن ہوتی ہے وہ سوئیاں چباتا ہے شیطان لیکن ڈرنا نہیں ہے ہمیں یہ والا ہتھیار یوز کرنا ہے سا سوریال مومنول آیات نمبر 97 سے لے کے 98 اس کو کثرت سے پڑھے آپ دیکھیں گے بہت ڈفرنس نظر آئے گا آپ کو رب بھی آؤز بھی کا ربی آئیں گے تو یہ والی کثرت سے پڑھنی ہے جس کو اثر ہے وہ بھی پڑھے جس کو نہیں ہے وہ بھی پڑھے سب کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں پھر سورہ سورمون آیا نمبر 115 سے لے کے 118 تک آپ حسب تم سے لے کے یہ والی بھی بہت ہی بہترین آیات ہے ویسے بھی پورا قرآن ہی بہترین ہے پاورفل آیات ہے تو اس سے بھی پڑھیں اوکے اچھا یہ جو ہے نا سورہ اصافات ون ٹو ٹین نمبر آیا کہ میں نے اکثر جن کے اوپر اثر ہوتا تھا ان پہ میں نے مارک ہوں کہ جیسے ہی راکی یہ آیات پڑھتے ہیں تو زور سے چیکنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ آیت بھی بہت ہی اثر کرتی ہیں بہت سارے لوگوں کو تو سورہ صافات یہ والی آیتیں ون ٹو ٹین بہت چھوٹی چھوٹی آیت ہے ابھی ون ٹو ٹین بولتی ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اتنے اتنے سارے آیات پڑھنے نہیں لیکن بہت چھوٹے آپ جب پڑھنے لگیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت کم ٹائم ہے یہ اس کا بہت میں نے اثر دیکھی ہوں کہ یہ جب بھی جب راکی پڑھتے تھے تو بہت ساری جو عورتیں آتی تھیں رکیا کرنے کے لیے وہ چیختے بہت تھے کیونکہ اس سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان آیات سے تو اسے بھی آپ نے جس کو بہت زیادہ اثر ہے اس نے ریپیٹ کرنی ہے اس کو اگر زیادہ اثر ہے تو زیادہ ریپیٹ کرے اس کو پھر سورہ صافات آیت نمبر 157 سے لے کے 158 تک یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے پھر سورہ دخان آیات نمبر 43 سے لے کے 59 تک یہ جو آیات ہے اس میں آپ کو زیادہ تر آیت کی نظر آ رہی ہوں گی کس کی یہ عذاب کی آیت ہے اور اتنی سخت آیت ہے اگر آپ میننگ کے ساتھ پڑھیں نا تو آپ کو رونا آ جائے اتنی سخت آیات ہے تو یہ بھی جنات کو بہت اثر کر جاتی ہے بہت شور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو بھی آپ پڑھیں پھر اس کے بعد سورہ الحقاف آیات نمبر 29 نائن سے لے کے تھرٹی ٹو تک یہ والی بھی آیات آپ نے پڑھنی ہے یہ جس کو اثر ہے انہوں نے تو ضرور پڑھنی ہے جس کو نہیں ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو ان آیات کو ضرور پڑھیں آپ جس سے بھی اثر ہے ویسے بھی یہاں پر اسی کے بارے میں کہ جنوں کا ایک جو گروہ تھا وہ گزر گیا انہوں نے قرآن سنا تو ہو سکتا ہے جو جن ہیں وہ اسلام قبول کریں جس کے اوپر ہیں وہ اس کے لیے بھی یہ دعویٰ کا کام کرے گا یہ جو آیات ہے وہ تو یہ بھی آیات آپ نے پڑھنی ہے پھر یہ والی سورہ الرحمن آیات نمبر 33 سے لے کے 38 ایٹ تک اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں جنوں اور انسانوں کے بارے میں ہے یہ بھی دیکھیں سورہ الحش آیات نمبر 21 سے لے کے 24 تک یہ بھی بہت ہی پاورفل آیات ہیں تو اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ اس میں کیا بتایا ہوا ہے کہ اللہ اگر قرآن کو کسی پہاڑ پہ بھی اتار دیتا تو پہاڑ ڈر کے مارے یعنی خشیت سے ریزا ریزا ہو جاتا تو یہ بہت ہی بہت ہی یعنی پاورفل آیت ہے اور آگے اللہ کے جو صفات ہیں وہ بھی مینشن ہے کیونکہ اللہ کے صفات کے ساتھ بھی دعا کی جاتے ہیں نا تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہے اللہ کے صفات ہے آسمائے حسنا ہے اس کے اندر تو یہ ضرور آپ نے پڑھنی ہے آسمائے حسنا اسی میں سارے آ جائیں گے بہت سارے العزیز الجبار المتکبر اینڈ سو آن تو ان آیات کو بھی آپ نے پڑھنا ہے پھر سورہ القلم آیات نمبر 51 سے لے کے 52 تک دو آیات ہیں یہ تو اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کو ریپیٹیڈلی پڑھنا ہے آپ نے پھر سورہ الجن آیات نمبر ون سے لے کے نائن تک اور چھوٹی ہی آیت ہے ایک دم بھی بڑی نہیں ہے بہت زیادہ تو جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ جن کے بارے میں ہے تو یہ والی آیات بھی آپ نے ضرور پڑھنی ہے وہ جادو ہو جنات کا اثر ہو کچھ بھی ہو تو انہوں نے ضرور ضرور ان آیات کو پڑھنا ہے پھر سورہ الکافرون تین مرتبہ یعنی تھری ٹائمس آپ نے کلیائی الکافرون پڑھنی ہے سورہ الکافرون اوکے تین مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور تین مرتبہ آپ نے سورہ الفلق پڑھنی ہے اور تین مرتبہ آپ نے سورہ الناس پڑھنی ہے یہ ضرور پڑھنی ہے سبھی نے پڑھنی ہے جس پہ اثر ہو یا نہ ہو یہ احتیاط کے طور پہ جس پہ اثر نہیں ہے ویسے بھی ہمارے صبح شام کے اسکار میں یہ انکلوڈیڈ ہے اور جب آپ پڑھ رہے ہیں نا اسی وقت آپ کے سامنے پانی کی بوٹل رکھے اس پہ بھی دم ہو جائے گا آٹومیٹیکلی اور وہ پانی آپ نے پینا ہے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں ذرا لاؤڈلی پڑھیں تاکہ آپ نے جو سامنے بوٹل رکھی ہے پانی کی تو اس پہ دم ہو جائے وہ آپ نے پینا بھی ہے اور بہت زیادہ اثر ہے تو وہ پانی تھوڑا یوز کر کے آپ نے بالٹی میں ڈال کے اس سے غسل بھی لینا تو جب پڑھتے جائیں گے اس وقت وہ دم ہوتے جائے گا آپ کے پانی میں بھی اور پھر جب پڑھیں گے تو اپنے ہاتھوں پہ پھونکنا ہے اپنے اور ہاتھوں کو سر پہ پہلے پھیرنا ہے پھر چہرے پہ پھیرنا ہے آگے کے اپنے باڈی کے حصے پہ پھیرنا ہے ہاتھ پیر پیٹ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں پر اپنے پھیرنا ہے اپنے ہاتھ کو